انڈین فوجیوں کے ان جیسے نام حکومت خانے میں جو افسر اور سپاہی متعین تھے وہ اکثر اپنا نام چھپاتے تھے چنانچہ مجاہدین کو مجبوراً ان کے نام رکھنے پڑتے تھے یہ نام ایک طرف تو بہت دلچسپ ہوتے تھے جبکہ دوسری طرف ان میں مجاہدین کی وہ نفرت بھی چھلکتی تھی جو ان کے دلوں میں کافروں کے لیے بھری پڑی تھی اس سے پہلے کہ میں مشرق فوجیوں کے دلچسپ ناموں کا سلسلہ شروع کروں دو باتوں کی وضاحت ضروری محسوس ہوتی ہے نمبر ایک قرآن مجید میں مسلمانوں کو ایک دوسرے کے نام بگاڑنے اور ایک دوسرے کے برے نام رکھنے سے روکا گیا ہے لیکن کفر پرست لوگوں کے لیے خود قرآن مجید میں فماسل کماسلی القلب جیسے الفاظ فرمائے ہیں اسی طرح مکہ کے قریشی سردار کا نام بھی اسلام نے ابو جہال تجویز کیا ہے نمبر دو مجاہد ساتھیوں نے بعض موزی قسم کے فوجیوں کے نام بڑے خطرناک اور ناگفتہ بے رکھ چھوڑے تھے میں اس مضمون میں ان ناموں کو حذف کر کے صرف قابل تحریر ناموں کا تذکرہ کروں گا باقی جب اللہ تعالی ہمارے سب ساتھیوں کو رہائی عطا فرما دے گا تو وہ حضرات خود تشریف لا کر ان اللہ اپنے دوستوں کو سارے نام بتا دیں گے لیجئے انڈین آرمی کے چند فوجیوں کے نام ملاحظہ فرمائیے رکشا C M P central military police کا اہلکار آسام کا ہندو فوجی وہ اپنے نام کا آخری حصہ رائے بتاتا تھا رکشے کے ساتھ اس کی کئی طرح سے مشابہت تھی اس لیے مجاہدین نے اسے اس نام سے نواز رکھا تھا نمبر ایک وہ اپنی گفتگو میں ٹیک کو بہت استعمال کرتا تھا یہ لفظ رکشے کی آواز کے زیادہ مشابہ ہے مثلا وہ کہتا تھا میرے ماتا پیٹا مجھے بوٹ یارڈ کٹے ہیں میرے ماتا پتا ماں باپ مجھے بہت یاد کرتے ہیں نمبر دو وہ تیز چلتا تھا اور رکشے کی طرح اچانک موڑ کاٹتا تھا نمبر تین قیدیوں کا سامان خرید کر لانا اس کی ذمہ داری تھی لیکن اس کے ریٹ رکشے کے میٹر کی طرح تھے بقول بعض ساتھیوں کے یہ شخص اس قدر لالچی ہے کہ اگر اسے رقم دی جائے تو نمازیں بھی پڑھے گا الغرض اس کی ہر حرکت صرف اور صرف پیسے کی خاطر تھی اور اس کا میٹر ہر وقت رواں رہتا تھا ویسے سچ یہ ہے کہ وہ دیکھنے میں بھی رکشے جیسا لگتا تھا سنگھاڑا یہ بڑی مونچھوں والا ایک فوجی تھا بظاہر کافی مہذب معلوم ہوتا تھا اور اکثر ہندوستانیوں کی طرح خود کو عقل مند سمجھتا تھا اس کی مونچھیں اور خد و خال دیکھ کر دریائی مچھلی سنگھاڑا یاد آ جاتی تھی اصلی نام معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ساتھی آپس میں اس کا تذکرہ اسی نام سے کیا کرتے تھے اعمال بد یہ تالاب تلو جموں کے علاقے میں ایک حوالدار تھا چھوٹا سا قد اور انتہائی سیاہ رنگ آنکھیں اور دانت دونوں بے حد پیلے اس کے منہ سے ہمیشہ شراب کی بو آتی تھی کالا رنگ بعض اوقات گورے سے بھی زیادہ خوبصورت اور نور بھرا ہوتا ہے لیکن اس شخص کی رنگت اس طرح تھی جس طرح کسی مردار جانور کا چھڑا ہوا چمڑا وہ رات کو ہماری ہتھکڑیاں دیکھنے آتا تھا کہ ان کے تالے لگے ہوئے ہیں یا نہیں اس کے آتے ہی کمرہ بدبو سے بھر جاتا تھا ساتھیوں نے اس کا نام اعمال بد رکھا ہوا تھا حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان کے برے اعمال قبر میں ایک انتہائی بدصورت شخص کی صورت میں ظاہر ہوں گے ساتھیوں کے بقول یہ ہمارے برے اعمال کی صورت ہے جو ہر رات دکھائی دیتی ہے اس کا یہ نام ساتھیوں نے ہمارے جانے سے پہلے رکھا ہوا تھا ہم پہنچے تو اس سے واسطہ پڑا ساتھیوں نے نام اور وجہ تسمیہ بتائی تو بہت عبرت ہوئی و ورحمنا انت مولانا فنصرنا علی القوم کافرین بیڑی سگریٹ یہ لمبے قد کا ایک بھینگا فوجی تھا وہ جب بھی وارڈ میں داخل ہوتا اس کی آمد کی خبر ان جوہری دھماکوں سے ہوتی تھی جو وہ بڑی محنت سے خارج کرتا تھا ہندوستان کے فوجیوں میں حضرت لود علیہ السلام کی قوم کی یہ بری عادت کہ مجلس میں بلند آواز سے ریخ خارج کرتے ہیں بہت زیادہ ہے لیکن یہ فوجی ان سب میں ممتاز تھا اور اگر کبھی کھانے کے دوران وہ آ کر اپنے اس فن کا مظاہرہ کرتا تو کراہت کی وجہ سے ہمارے نوالے گلے میں اٹک جاتے تھے رات کے اوقات میں اس کی آواز بہت گونجتی تھی اور بعض اوقات وہ زور لگاتے ہوئے منہ سے بھی کراہنے کی آواز نکالتا تھا یقیناً انڈیا کو ایسے فوجیوں پر فخر ہونا چاہیے وہ ساتھیوں کے ساتھ گپ شپ بھی لگاتا تھا اور انہیں فکر مندی سے بتاتا تھا کہ میری تنخواہ میں سے ہر مہینے تیس روپے بیڑی سگریٹ پر خرچ ہوتے ہیں وہ سگریٹ کو ہمیشہ سگریٹ کہا کرتا تھا اور کشمیری مجاہدین میں بلند آواز سے اعلان کرتا تھا بیڑی سگریٹ پینے والے باہر آ جاؤ غالباً اس کے اسی اعلان کی وجہ سے اس کا نام ہمارے رفقا نے بیڑی سگریٹ رکھ رکھا تھا وہ جب کسی سیل کا تالا کھولتا تو اس کا انداز بہت عجیب ہوتا تھا ہمارے کئی ساتھی اس کی نقل اتار کر دوسرے ساتھیوں کو سامان تفریح فراہم کرتے تھے ایک بار اس کی بغل میں پھوڑا نکل آیا وہ میرے پاس آیا کہ دم کر دو میں نے ویسے ہی ٹال دیا اور دوسرے دن اس نے اصرار کیا تو دم کرنا پڑا اللہ تعالیٰ نے اس دن شفا اس کا مقدر کر رکھی تھی وہ بہت خوش ہوا اور مجھے آ کر کہنے لگا پرشوں تم نے ویسے ہی دم کیا تھا ہاں کل تم نے عقل سے دم کیا بچونگڑا اور پٹھا یہ ایک سکھ فوجی تھا جس نے حکومت خانے میں مجاہدین کے ساتھ بے حد تعاون کیا اور کئی نازک مرائل پر کام آیا اس کا نام سب کو معلوم تھا لیکن باہمی تذکرے میں اگر اس کا نام لیا جائے تو اس کے پکڑے جانے کا خطرہ تھا اس لیے ابتدا میں اس کا نام بچونگڑا چھوٹا بچہ تجویز کیا گیا اور بعد میں یہ نام بدل کر پٹھا رکھ دیا گیا چور مخنث یہ سی ایم پی کا ایک نائک تھا قد لمبا جسم پتلا اور چہرہ وحشت زدہ وہ جب بھی آتا اس کی آنکھیں پھٹی ہوئی ہوتی تھیں اور چہرے پر وحشت صاف نظر آتی تھی ساتھیوں نے کہا کہ یہ تو کوئی چور لگتا ہے چنانچہ یہی نام اس کے لیے تجویز ہو گیا لیکن چند دن کے بعد جب اس کے مزید جوہر کھلے تو ہم یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ گفتگو کے دوران اپنے دونوں ہاتھ کھول کر انہیں بعض خواتین کی طرح خوب ہلاتا تھا اور بعض باتوں کے دوران کولے بھی مٹکاتا تھا بھوک ہڑتال کے زمانے میں ایک مرتبہ رات کو شراب پی کر آ گیا اور میری منتیں کرنے لگا کہ تم کھانا کھا لو کھانا نہ کھانے سے تمہاری سمسیا کا سمادھان نہیں ہونے والا میں نے انکار کیا تو لاڈ سے کہنے لگا میری خاطر کھا لو میں نے ہنسی ضبط کر کے پھر انکار کیا تو دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ہلا کر منہ پھیر کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا جاؤ ہم تم سے نہیں بولتے وہ سین کو سا کے تلفظ سے ادا کرتا تھا ابتدائی زمانے میں اس نے مجاہدین پر بے انتہا مظالم ڈھائے مگر آہستہ آہستہ کمزور پڑ گیا اس کی مذکورہ بالا حرکتوں کی وجہ سے شعرا نے اس کا نام مخنص تجویز کیا بھیڑا یہ C M P central military police کا ایک نائب صوبے دار تھا شروع میں اس کی کرخت شکل دیکھ کر سارے پریشان ہوتے تھے لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ اس کا مزاج بھی کافی سخت ہے چنانچہ اس کا نام بھیڑا برا رکھ دیا گیا وہ اس زمانے میں انچارج بن کر آیا جب مجاہدین نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے عقوبت خانے کا ماحول کافی نرم کرا لیا تھا اس نے آتے ہی دوبارہ سختی کی کوشش کی لیکن بری طرح ناکام رہا ابتدا میں اس عقوبت خانے میں یہ لازم تھا کہ جب بھی کوئی آفیسر آتا تھا ہر قیدی کو کھڑے ہو کر اس کے سامنے جائے ہند کہنا پڑتا تھا مگر مہمان مجاہدین نے بڑی محنت کر کے اس ماحول کو بدل دیا اور حالت یہاں تک آ پہنچی کہ بڑے سے بڑے افسر کے آنے پر جے ہند کہنا تو درکنار کوئی کھڑا ہونا بھی گوارہ نہیں کرتا تھا بلکہ بعض اوقات جب کوئی بڑا فوجی افسر آتا تو مجاہدین اپنے ٹانگوں کو مزید پھیلا لیا کرتے تھے اس ماحول میں بھیڑے نے جب چارج سنبھالا تو وہ بہت سٹ پٹایا ایک بار وہ کسی بڑے فوجی افسر کو لے کر آیا تو مجاہدین نے اسے کوئی گھاس نہیں ڈالی بلکہ اپنے سیلوم میں اس کے سامنے لیٹے رہے اس افسر نے بھیڑے کی کھینچائی کر دی تھوڑی دیر بعد بھیڑا غصے سے مزید کالا ہو کر کانپتا ہوا آیا اور ہمیں جمع کر کے کہنے لگا اگر آئندہ کسی افسر کے آنے پر تم لوگ کھڑے نہ ہوئے اور تم نے اسے جائے ہند نہ کہا تو میں تمہارے ساتھ بہت برا پیش آؤں گا ہم نے آپس میں مشورہ کیا اور اپنے موجودہ طرز عمل کو برقرار رکھنے کا عزم کر لیا اگلے دن بھیڑا ایک اور افسر کو لے کر آ گیا اور اسے یقین تھا کہ آج پاکستانی مجاہد سدھر گئے ہوں گے مگر کوئی ساتھی ٹس سے مس نہیں ہوا اور بعض باہمت افراد نے تو اس افسر کے سامنے اپنی ٹانگوں کو مزید پھیلا لیا اور اس کے پوچھنے پر اسے کافی کڑوے جوابات بھی دیے انڈین آرمی کے اس حکومت خانے میں یہ جرت و ہمت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی نصرت اور آپس کے اتفاق کی بدولت تھی اللہ تعالیٰ ان بلند ہمت ہستیوں کو پوری امت مسلمہ کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے ڈسپلن یہ بہت احمق حوالدار تھا وارڈ میں آتے ہی کہتا تھا کہ سارے ڈسپلن سے رہا کرو اس کے اس اعلان کی وجہ سے اس کا نام ڈسپلن پڑ گیا آزاد کشمیر کے ایک ساتھی اسے بوجا بندر بھی کہا کرتے تھے اس شخص کی حماقتوں پر اگر قلم اٹھایا جائے تو ایک عبرت ناک کتاب وجود میں آ سکتی ہے شروع میں اس نے مجاہدین پر کافی ظلم و ستم ڈھائے لیکن جب ذہین مجاہدین نے اس کے ساتھ کھیلنا شروع کیا تو وہ مجاہدین کے ہاتھوں کا کھلونا بن کر رہ گیا کوئی اسے زمین پر لٹاتا تھا کوئی اسے سلاخوں پر مکے مرواتا تھا کوئی اسے دوسرے فوجوں سے لڑاتا تھا وہ چرس کے نشے کا عادی تھا اکثر کہا کرتا تھا کہ میں تو بھگوان سے کہوں گا کہ دوسرے جنم میں مجھے سور خنزیر بنا دے سارا دن آرام سے کیچڑ میں پڑا رہوں گا ہم اسے کہتے جناب آپ کے ہاتھ لوہے کی طرح مضبوط لگتے ہیں تو اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو لوہے کی سلاخوں پر مارنے لگ جاتا تھا جس سے پہنچنے والی تکلیف اس کے چہرے پر صاف نظر آتی تھی لیکن وہ تعریف کے لیے شوق میں مسلسل مکے مارتا رہتا تھا وہ اکثر اپنی غیرت اور انتقام کا ایک واقعہ سنایا کرتا تھا یہ واقعہ چونکہ انڈین حکومت کی پالیسیوں اور اس کے مزاج کو سمجھنے میں کافی مددگار ثابت ہو سکتا ہے اس لیے مجبوراً ذکر کیا جا رہا ہے وہ کہتا تھا کہ ایک بدماش شخص نے ایک بار میری پٹائی کر دی میں بھاگ کر اپنی بڑی بہن کے پاس گیا اور اسے پورا قصہ سنایا میری بہن سخت غصے میں آ گئی اور کہنے لگی اس نے پرتھوی راج چوہان جیسے راجہ کی نسل پر ہاتھ اٹھایا ہے میں اسے نہیں بخشوں گی اگلے دن وہ بدماش بازار گیا تو میری بہن راستے میں چھپ کر کھڑی ہو گئی وہ قریب سے گزرا تو بہن نے اپنی ساڑی پھینک کر شور مچا دیا کہ اس نے میری عزت پر ہاتھ اٹھایا ہے لوگوں نے جب یہ بات سنی اور منظر دیکھا تو اس آدمی کی خوب دھنائی کر دی شام کو وہ پٹیاں باندھ کر جا رہا تھا تو میں نے اسے کہا کہ دیکھا ہمارا انتقام آج ہندوستان بھی مجاہدین اور پاکستان کو اسی طرح بدنام کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے اور یہ نہیں سوچتا کہ اس میں اس کی اپنی کتنی بے عزتی اور بے غیرتی ہے ڈسپلن کے ساتھ ایک بار یہ دلچسپ واقعہ بھی پیش آیا کہ وہ ایک دن میرے سیل پر آ کر اپنا سر پکڑ کر کہنے لگا مجھے سر میں سخت درد ہو رہا ہے کوئی گولی تو بتاؤ میں نے کہا زڑکئی کی ایک گولی آپ کے سر درد کو ٹھیک کر دے گی وہ یہ نام یاد کر کے دوسرے سیل پر گیا اور پوچھنے لگا کیا واقعی زڑکئی کی گولی سے سر درد ٹھیک ہو جائے گا تو میرے ساتھیوں نے تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ایک گولی کے بعد پھر کبھی آپ کو اس سر میں درد نہیں ہوگا نوٹ زڑکئی پشتوں میں لائٹ مشین گن کو کہتے ہیں انڈیا کے مشرق اس لفظ کا معنی نہیں سمجھتے پاٹے خان یہ بہت چھوٹے قد کا ایک پنڈت تھا فوج میں بھرتی ہونے کے باوجود سارا دن پنڈت گیری کرتا رہتا تھا کسی کا ہاتھ دے کر قسمت بتاتا اور کبھی زاویے بناتا رہتا اس کی شکل اور آواز اور قد کو دیکھ کر سخت پریشانی اور وحشت ہوتی تھی یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں لیکن کفر کی نوسط بہت بری ہے وہ سب کچھ بگاڑ کر رکھ دیتا ہے ساتھیوں نے اس کا نام پاٹے خان تجویز کیا جو خوب پسند کیا گیا وہ کہا کرتا تھا کہ میں سو سال تک نہیں مروں گا ایک بار اس نے یا کسی اور ہندو فوجی نے ہمارے ایک سیدھے سادھے ساتھی کے سامنے فخر سے سینہ پھلا کر کہا میں نے زندگی بھر کبھی انڈا یا گوشت نہیں چکھا اس ساتھی نے بے ساختہ کہا خاصرت دنیا والآخرہ دنیا بھی خسارے میں اور آخرت بھی وہ تو نہ سمجھ سکا البتہ تمام ساتھی ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئے